اصلاح تو نہیں ہے اچھی خاصی نقب زنی کرتے ہیں ہاں۔ انسانی فطرت میں ہاں۔ اصلاح تو نہیں کرتے لیکن وہ اس کی بہت سی تضاد کو جو باہر لاتے ہیں تو اس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ بہرحال آپ بھی نیکی کی جویا ہے تلاش تو نیکی کی آپ کے یہاں بھی ہے اس سے تو انکار نہیں ہے ایک تلاش ہے لیکن آپ اس کا کوئی حل نہیں دینا چاہتے یعنی جس طریقے سے کوئی ہاں، اصلاح کا ایک پروگرام ہو وہ نہیں ہے ہاں۔ کوئی پیغام نہیں ہے لیکن ایک ایک تلاش ایک جستجو ہے آپ میں کہ انسان یہ نیکی جی، کیا یعنی چیز ہے اگر میں مثلا یہ کوئی شخص آپ گزر رہے ہیں تو آپ کے سامنے ایک واقعہ ہو جاتا ہے صحیح ہے تو وہ واقعہ جس قسم کا ہوتا ہے میں وہ دکھا دیتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ اس سے آپ چاہیں تو نیکی سیکھ سکتے ہیں جی تو یہ انداز ہے یعنی میرا مطلب اس میں التظام نہیں ہوتا ہاں التظام نہیں ہوتا لیکن اچھا، آپ کو اور سن کے یہ بھی ذرا تعجب سا ہو کہ شاید میرا کوئی کردار بھی کبھی ولن نہیں رہا ٹھیک ہے یعنی بدماش آدمی جو ہے نا اس سے یا بدماشی سے میں ہاں۔ اس کو بھی انسان ہی سمجھتا رہا ہوں میں نے ہاں۔ اس لیے کبھی مطلب کہ آپ کا ولین اور ہیرو ایک ہی ہے ہاں، یعنی آپ کا ولین اور ہیرو ایک ہی ہے کیونکہ آپ دونوں ہی کو انسان سمجھتے ہیں ہیرو کو بھی اور ولن کو بھی تو ظاہر ہے کہ اس میں تو یہ بات نہیں ہے اچھا ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے اسلوب میں جو ایک معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بہت ہی اقتصار اور جامعیت کو جگہ دی گئی ہے تو جو ایک روانی اور جو ایک الفاظ کی فراوانی بعض وقت قصے کہانیوں میں ہوتی ہے اس کا احساس کم ہوتا ہے ایک چیز یہ محسوس کرتا ہوں پھر یہ کہ جو ایک کہانی پن جو کہ پلاٹ سے پیدا ہوتی ہے اور جس میں تھوڑی سی پیچیدگی بھی پیدا کی جاتی ہے ایسی کوئی خاص کوشش آپ کے یہاں نظر نہیں آتی بڑے ہلکے پھلکے سے پلاٹ ہوتے ہیں اور بڑے ان کی گردش اور ان کا دوران جو ہے بڑا مختصر سا رکھتے ہیں تو یہ آپ بتا سکتے ہیں کبھی طویل افسانہ بھی آپ نے لکھا جہاں جی لکھے میں تو طویل افسانوں میں سے ایک تو آنندی ہی آپ کا طویل افسانہ جی، میں سمجھوں گا میں اس میں ایک عرض کروں گا کہ آپ نے اپنے آپ نے اپنی تنقید میں ایک جملہ کہا تھا کہ شاید میں آنندی سے خود بھی اپنے کسی اور افسانے کو بہتر نہیں بہتر ہاں تو ایسا نہیں ہے ہاں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بعض اور افسانے جو ہیں بس اس سے کوئی کم از کم تگنی زیادہ اس کی زخامت ہے اور ایک تو ان میں میں میں میں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے بڑی کیا کہنا چاہیے انورٹیڈ کاریگری کی ہے جی جی تو اور ایسا افسانہ ایک سرخ گلاب ہے سرخ گلاب اچھا یہ اوور کوٹ اور کتبہ یہ بھی گلاب ہاں، کے ہاں۔ افسانے اچھے ہیں وہ اصل میں آنندی میں جو ایک تجربہ کیا گیا کہ اس میں کردار کوئی نہ آئے جی اور جی پھر افسانہ یہ ہو ہاں۔ کچھ اس کی وجہ سے بھی یہ کچھ الگ تھلگ دوسروں سے معلوم ہونے لگا ہاں۔ ورنہ میرے اور کئی افسانے جو ہیں مثلا میرے دوسرے دوسرے اور تیسرے مجموعے کے افسانے جو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کسی طرح سے بھی پہلے مجموعے سے کم نہیں ہاں یہ تو ٹھیک ہے دیکھیں کوئی بھی فنکار ایسا نہیں جس کی اپنی تخلیق ہاں۔ کسی بھی تخلیق سے کم تر معلوم اگر ایسا ہو تو پھر وہ تخلیق ہی کیوں ہاں، کرے تو اس سلسلے میں آپ کی رائے تو زیادہ وزن نہیں رکھتی ہے دوسروں کی رائے زیادہ وزن جی، رکھتی ہے اچھا، مگر یہ کہ یہ اچھا، ایک جیسے معلوم ہوتا ہے کہ گڑھنے کا اور مطلب یہ کہ یہ ایک چیز ہے جو انسان میں فلبدی ایک چیز پیدا ہوتی ہے اس میں ہاں۔ بہت سے شعر لوگ فلبدی کہتے ہیں بعض لوگ بڑی محنت سے کہتے ہیں ہاں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ بڑی محنت سے افسانہ لکھتے ہیں یعنی ایک ایک جو فلبدی لکھنے کا انداز ہے وہ وہ انداز نہیں ہے بات سنیے یہ اس میں بھی کوئی تھوڑا سا لوگوں کو غلط فہمی ہے اور ہاں۔ مبالغہ ہے وہ یوں کہ جس وقت مجھے افسانہ سوچتا ہے تو وہ تو ایک دو سٹنگ میں ہی ہو جاتا ہے ختم مثلا آنندی مجھے یاد ہے کہ دو دن اور ایک رات میں میں نے پورے لکھ لکھ ڈالا تھا بعد میں اس کو چزل کرتا رہا اور اچھا ہوتا یہ ہے کہ افسانہ آتا ہی ہے کہ ایک ہی بیٹھک میں پورا مکمل اچھا لیکن یہ ہے کہ کیونکہ میری آؤٹ پٹ اتنی کم ہوتی ہے تو اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک میرا پہلا افسانہ دوسرا افسانہ نہیں چھپتا میں پہلے افسانے کو ٹھیک کرتا رہتا ہوں ہاں نہیں اس میں ایپ بھی نہیں بھی بات کیونکہ آپ کے یہاں میں نے یہ دیکھا کہ آپ کوئی لفظ آپ کے یہاں ظاہر نہیں ہوتا جیسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہر لفظ کو آپ سوچ سمجھ کے لاتے ہیں اور اس کی جگہ متعین کرتے ہیں یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کے اسلوب میں وہ نہیں ہے ہاں۔ کہ کہیں حشر و ذواحد ہو جس کو کہتے ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا کبھی کبھی بخر آپ کے ہاں نظر آتا ہے اور مطلب کہ اس کو آپ کو ناگوار نہیں ہونا چاہیے جو لوگ کی محسوس کرتے ہیں تو وہ فنکار سے مختلف طریقے سے محسوس کرتا فنکار تو اپنے ایک تجربے کو بیان کرتا ہے لیکن پڑھنے والوں پہ تو اس کا اثر مختلف ہوتا ہے اور اس کو بھی حق دیجیے کہ وہ اپنے تاثرات جی۔ پر کو بیان کر سکے اور اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ انسان کو اس سے ناگوار خاطر ہو تو یہ ہے اور ہاں، ایک میں آپ کو اور اپنے متعلق ایک راست کی بات کہنا چاہیے تھے وہ یہ کہ ہر افسانہ لکھنے کے بعد میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں بعد میں کہ ایسے جملے ایسے الفاظ جن سے افسانہ بگڑنے نہ پائے کون کون سے ہیں چنانچہ جب مجھے معلوم ہوتا ہے اور میں غور کرتا ہوں تو پھر اسے کاٹ دیتا ہوں مطلب یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ عشق و محبت ایک ہی ظاہر ہے میں میں میں اس یہ یہ نے تو یہی چیز ہاں. محسوس کی خود اپنا اچھا، سلسلے مجھے کنہیا لال کا ایک جملہ یاد پڑتا ہے جو پروفیسر احتشام حسین کے بارے میں لکھا تھا کہ جب وہ کوئی حسین و خوبصورت جملہ لکھتے ہیں تو اسے کاٹ دیتے ہیں تو کنہیا لال تو مسخرے ہیں جانتے ہی ہیں ہاں۔ بہرحال ان کا مقصد کنہیا لال کا یہ ہے کہ بھائی جب زیادہ غور و فکر کیا جاتا ہے تو اس میں ایک برجستگی میں جو ایک شادابیت ہوتی نا ہاں۔ تو وہ وہ ختم ہو جاتی ہے تو بعض اوقات انسان کوئی اچھی بات جاتا ہے کہ ہاں۔ جملہ لکھ جاتا ہے ہاں، لیکن زیادہ غور فکر کرے اور صحت کی طرف خیال کی صحت کی طرف جائے تو اکثر یہ کہ وہ برجستگی سے جلوس پیدا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا تو اس طرح کا ایک تاثر اگر ہے تو بلے یہ کہ اس کو بلے کہ رہنے دیجیے اور اس میں بلے کہ کوئی ایسی بات ہیں اب بیدی کے جو فنی کمال ہے مہارت جو ہے ہاں. ہر شخص قائل ہے ہاں. لیکن ان کے اسلوب کی دقت پسندی کو ہر شخص محسوس کرتا ہے ہاں. بیدی کے ہاں اس کے برعکس منٹو ہیں اور ہیں کہ ان کے اسلوب کی دلکشی کو لوگ محسوس کرتے ہیں اس میں خامیاں بھی ہوں گی اب کرشن چندر کے یہاں ظاہر کی رومانیت بڑی غالب آ جاتی ہے تو یہ اپنے انفرادی اسلوب اسالیب ہیں اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسان کو کوئی سمجھے کہ صاحب یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے اس میں ہر چیز میں ایک خوبی ہے جوہر ہے جہاں آپ کی اس جو کہیں اور جامعیت میں جو جی، لطف ہے جو صحت کے معنی میں جو لطف ہے وہ ممکن ہے کہ اس میں نہیں پیدا ہو تو بڑی اچھی باتیں آپ سے رہی اور میں غزل میں جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ لفظ زائد ہے زائد ہے وہ ایسے ہی میں اسی نظر سے مصرے میں ہاں جیسے ایک زائد لفظ ہوتا ہے اور برا معلوم ہوتا ہے مجھے نثر کے جملے میں برا معلوم ہوتا ہے کہ یہ زائد ہے میں نے اسی لیے چھڑا <laughs> اس بات ہاں جی، اسی ہاں۔ لیے چھڑا اچھا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت صاحب اور بڑی دلچسپ باتیں رہی بہت خوب بہت شکریہ آپ کا